سمورا بن جندب رسی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کے لڑکوں میں سے جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں چھوڑ دو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تراسی یہ حدیث ضعیف ہے